حضرت انس رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ تشریف لائے تو حضرت طلحہ رضی اللہ عنہ میرا ہاتھ پکڑ کر آ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لائے اور کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انس سمجھدار لڑکا ہے اور یہ آپ کی خدمت کرے گا حضرت انس رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ پھر میں نے آ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت سفر میں بھی کی اور گھر پر بھی واللہ آ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی مجھ سے کسی چیز کے متعلق جو میں نے کر دیا ہو یہ نہیں فرمایا کہ یہ کام تم نے اس طرح کیوں کیا اور نہ کسی ایسی چیز کے متعلق جسے میں نے نہ کیا ہو آپ نے یہ نہیں فرمایا کہ یہ کام تم نے اس طرح کیوں نہیں کیا صحیح بخاری حدیث نمبر 6911